يوقنون أولئك على من ربهم وأولئك المفلحون صدق الله العظيم بزرگان محترم قرآن کریم کی یہ ابتدائی آیات ہے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے اس سورت کا نام سورہ بقرہ اور چونکہ سورت میں بقرہ کا تذکرہ ہے بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے ویسے بقرا کا اطلاق بچڑے پر بھی ہوتا ہے گائے پر بھی ہوتا ہے بھینس پر بھی ہوتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے بقرا کا لفظ ایک عام لفظ ہے یہ گائے پر بھی بولا جاتا ہے بچرے پر بھی بولا جاتا ہے بھینس پر بھی بولا جاتا ہے اور اسی طرح بیل پر بھی بولا جاتا ہے بخاری شریف میں روایت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی بیل پر سوار ہو گیا جیسے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو وہ بیل پر سوار تو بیل بولا اور واقعسن بیل نے بات کی اور بات میں یوں کہا کہ میں سواری کے لیے نہیں ہوں میں تو ہل جوتنے کے لیے یعنی کھیتی کرنے کے لیے سواری کے لیے میں نہیں ہوں اب نبی علیہ السلاط وسلام اس پر ارشاد فرماتے ہیں اس بات کو نقل کرنے کے بعد کہ میرا ایمان ہے کہ بیل بول سکتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے میرے عمر کا بھی ایمان ہے حالانکہ ابو بکر بھی وہاں نہیں تھے عمر بھی وہاں نہیں تھے لیکن فرمایا میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے میرے عمر کا بھی ایمان ہے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کو ابو بکر و عمر کے ایمان پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ غائب ہوتے تھے پھر بھی نبی ان کے ایمان کی گواہی دیتے تھے میں نے کل رات ہی وہاں اجتماع تھا اس اجتماع میں نے بات کہی کہ ہماری دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے چلا چار مہینہ مقصود نہیں ہے یہ عام طور پر لوگوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ چلے میں جاؤ اس کا نام تبلیغ ہے اور چار مہینے میں جاؤ اس کا نام تبلیغ ہے اگر میں نے اور آپ نے ساری زندگی چلہ چار مہینہ نہیں ساری زندگی لگا دی اور ساری زندگی دوڑتے رہے جماعت میں لیکن مجاز شریعت پر نہیں آئے تو تبلیغ نہیں تبلیغ کا مقصود جو ہے ہمارے اکادر نے جو بیان کیا وہ ہے انسان مجاز شریعت پر آئے وہ ایک چلنے سے مجاز شریعت پر آ گیا اللہ کا فضل ہوا وہ چار مہینے سے مجاز شریعت پر آیا اللہ کا فضل ہوا وہ ہر سال کی ترتیب پر باقی رکھنے کے لیے مجاز شریعت پر آ گیا سال شاہ کا فضل ہو گیا کہ مجاز شریعت اور مجاز شریعت نام ہے کہ شریعت جس وقت جس چیز کا مطالبہ کرے میں اس کو پورا کروں مثلا شریعت مطالبہ کر رہی ہے کہ رات میں عشاء کے بعد میں جلدی سو جاؤں یہ شریعت کا مطالبہ ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بہت دیر کر دی عشاء کی نماز کے لیے تشریف نہیں لائے یہاں تک کہ ایک تہائی رات گزر چکی ایک تہائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری رات کو تین حصوں پر تقسیم کرو تو پہلا جو حصہ ہوگا اس کو ایک تہائی کہتے ہیں ابھی اگر ہم گنے تو ہماری پوری رات چھ بجے سے مغرب شروع ہوتی ہے اور صبح ساڑھے پانچ پہ جا کر کے صبح شادی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ ساڑھے گیارہ بارہ گھنٹے کی ہماری رات ہوئی اب بارہ گھنٹوں کو تین حصوں پر تقسیم کرو تو پہلے چار حصے یعنی چھ سے لے کر دس اس کا مطلب حضرت نے عشاء کی نماز پڑھائی رات دس بجے اگر ابھی امام صاحب یہ اعلان کر دیں کہ عشاء کی نماز دس بجے ہوگی تو سب چھٹی کر کے گھر میں پڑھ کے سو جائیں حضرت نے رات دس بجے پڑھائی اور وہ بھی عمر گئے بلانے کے لیے اور فرمائے یا رسول اللہ نامل غلمان ون نسا چونکہ اس زمانے میں عورتیں بھی آتی دین کو سیکھنے کے لیے مسجد میں اور گھر پہ بچوں کو رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا تو بچوں کو لے کر آ تو فرمایا کہ حضرت بچے بھی سو گئے اور عورتیں بھی سو گئے اب تو آپ تشریف لائے نماز حضرت تشریف لائے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی امت کو حکم دوں کہ اتنی تاخیر سے عشاء پڑا کر لولا نشک کالا امتی لہ امر تم میں اس وقت نماز کا حکم دیتا لیکن میں جانتا ہوں کہ میں اتنی تاخیر کروں گا یا حکم دوں گا تو امت جماعت چھوڑ گی اور جماعت چھوڑ کر کے اپنے گھروں پر جا کر کے نماز پڑھ کے سو جائے گی حضرت نے سہولت کی بنیاد پر جلدی نماز پڑھنے کی اجازت دی اور یقیناً آپ نے اپنی امت کے لیے سہولت کو استعمال فرمایا جگہ جگہ سہولت کو استعمال فرمایا ارشاد فرمایا معاذ اتنے جبل کو کہ جب تم نماز پڑھاؤ عشاء کی تو مقتدیوں کی رعایت کر لو اس لیے کہ پیچھے ضعیف ذلحاجہ ضرورت مند بیمار بھی ہوتے ہیں تو ان کی رعایت کرو فجر کی نماز میں ابئی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کی رعایت کر کے نماز پڑھاؤ پیچھے ضعیف اور ضرورت مند ہوا کرتے ہیں کہ ایک صحابی کا واقعہ بخاری شریف میں ہے کہ وہ آئے اور معاذ نے بہت لمبی نماز پڑھائی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی اور پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے اصل بات معاذ کا قصور نہیں تھا حلاوت قرآنی ہی کچھ ایسی ہے قرآن کی لذت کچھ ایسی ہے جس کو لگ جاتی ہے چھوڑنے کو جی نہیں آج بھی ہمارے بڑے برے اس مجمے میں بیٹھے ہوں گے جن کو تلاوت قرآن کی جو حلاوت جو چاشنی جو لذت لگ جاتی ہے ہم نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں پڑھا کہ جب دادھیل میں حضرت تشریف فرماتے تو کبھی کبھی حضرت فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو معمول یہ تھا کہ مثلا جماعت کھڑی ہو رہی ہے سارے پانچ پر تو حضرت سوا پانچ سے مزلے پر آ جاتے اور سوا پانچ سے نماز شروع کر دیتے تھے اب حال یہ تھا کہ طلبہ دورے دورے دورے دورے آ رہے اس لیے کہ سارے پانچ جماعت کا وقت ہے حضرت نے سوا پانچ پہ جماعت کھڑی کر دی اور خود نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن حالات میں لکھا ہے کہ کسی کی رکعت نہیں جاتی اس لیے کہ آپ رکعت اول میں چھ رکو پر سے اور رکعت ثانیہ میں چار روکو پڑھتے تھے اور اس حلاوت اور لذت کے ساتھ پڑھتے تھے کہ مزہ آتا تھا پیچھے والوں کو اور پھر علامہ علامہ تھے علامہ سے احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے رسول میں ڈوبا ہوا انسان تھا تو بہرحال معاذ نے جبل نے جو طویل کر دی نماز کو وہ اس بنیاد پر نہیں کہ لوگوں کو تھکانا مقصود تھا حلاوت قرآن ایسی آ رہی تھی اس کی بنیاد پر کبھی نماز لمبی ہو گئی تو وہ صحابی پورا دن کھیت میں کام کر کے آئے تھے تھکے ہوئے تھے اب اتنی لمبی کی رات ان سے برداشت نہیں ہوئی انہوں نے نماز توڑ دی اور اکیلے نماز پڑھ لی اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی اس پر معاذ نے جبل کو فرمایا کہ پیچھے والوں کی رعایت کر لو اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا اپنی نماز پڑھو تو جتنی چاہے لمبی پڑھو اپنی نماز خوب لمبی پڑھو زیادہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آتا ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تحجد میں حضرت کے پیچھے کھڑے ہو گئے سوچا کہ ابھی سو آیت پہ رکو کر لیں گے رکو نہیں ہوا دو سو پہ رکو کریں گے رکو نہیں ہوا سورہ بقرہ شروع کر رکھی تھی حضرت نے حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ دل میں برا خیال آنے لگا تو شاگرد پوچھ رہا ہے کہ کیا خیال آیا حضرت فرمائے نماز توڑ دوں خیال آنے لگا کہ نماز توڑ ہو فرمایا ابھی رکو ابھی رکو لیکن حضرت ہے کہ رکو کرنے کا نام نہیں لے رہے یہاں تک کہ بقرا پوری ہو گئی اب سوچا شاید اب رکو کریں گے تو حضرت نے آل عمران شروع کر دیا آل عمران پوری ہوئی پونے چار پارے پر تب حضرت نے رکو فرمایا پھر حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکو پھر اتنا لمبا قیام پھر اتنا لمبا سجدہ یہی وجہ ہے کہ دو حصے گزرنے پر اگر کھڑے ہوتے تھے تو فجر تک حج چلتی تھی بنیاد ہی اس کی ہے اصل میں ہماری طبیعتوں میں وہ لذت نہ رہی ہمیں وہ حلاوت نہیں آتی نمازوں میں ہمیں وہ مزہ ہی نہیں آتا نماز میں ہمیں وہ جو دل کے اندر اپنے رب سے جو تعلق ہونا چاہیے نا وہ تعلق ہی نہیں رہا میں نے رات ایک جگہ ایک بات کہی وہی اجتماع میں کہ دنیا میں کسی کو فاسق محبت کسی لڑکی سے ہو جاتی ہے تو وہ تین تین گھنٹے باتیں کرتا رہتا ہے حالانکہ بات میں کوئی وجود نہیں ہوتا بھائی بات کریں گے تو کتنی کریں گے آخر کیا بات کریں گے کیا وجود اس میں ہو سکتا ہے روزانہ تین گھنٹے بات کر رہا ہے اب یہ پوچھے گا کیا کھایا کیا پیا کیا کیا آج گھر میں کیا ہوا تیرے ابا نے کوئی بات کہی تیری امی نے کوئی بات کہی اپنی شادی کا کیا مسئلہ ہوا میں بس یہی تو باتیں ہوگی ان کی تین تین گھنٹے باتیں کرتا رہتا ہے اور بات میں کوئی وجود نہیں ہوتا ہے تو اخیر میں اور اور بیجو بیجو کر کے وہ بات کو ٹور دیتا ہے حالانکہ بات میں کوئی وجود نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جب فاسق محبت میں انسان اتنا طویل کلام کر دیتا ہے کیا خیال ہے کہ جب رب سے محبت ہو جائے تو اس کو قرآن میں کتنی لذت آئے گی قرآن میں کتنی حلاوت آئے گی تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں وہ چاشنی وہ حلاوت وہ اپنے رب کے ساتھ محبت اور پیار کا مسئلہ ہی نہیں رہا اس کی بنیاد پر عمومی طور پر ہمارے جوانوں کا حال یہ رہا کہ رمضان میں قرآن اٹھ جائے تو اٹھ جائے ورنہ سال بھر قرآن بھی نہیں قرآن کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے میرے بھائیوں قرآن کیسی کتاب ہے علماء نے لکھا ہے کہ ہندا نامی عورت مکہ جب فتح ہوا تو اس موقع پر اہل مکہ کو نبی علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا پورے مکہ کو آپ نے معاف کیا پر میں کسی کی پکڑ نہیں کروں گا لیکن سولہ یا سترہ آدمی وہ تھے جن سے متعلق حضرت نے کہا تھا ان کو معافی اس لیے کہ یہ اسلام کے بڑے پتھر ہیں جو رکاوٹ بنے تھے یہ اسلام کی بڑی چٹانیں ہیں جو رکاوٹ بنی تھی ان کی معافی نہیں ہو سکتی ہے یہ گلا کے کعبہ میں ملے تو وہاں بھی ختم کر دیں ان سولہ سترہ میں وحشی بھی رضی اللہ تعالیٰ ایمان نصیب ہو گیا حضرت حمزہ کے قاتل ہیں ان سولہ سترہ میں اکرما بھی ان سولہ سترہ میں ہندا بھی ہے جو ابو سفیان کی بیوی ہے یہ سولہ سترہ اور یہ سب کے سب جب سنا کہ ہمارے متعلق قتل کا غورن نکل گیا ہے تو سب بات گئے مکہ چھوڑ کر کے سب چلے گئے اور کوئی تائف گیا کوئی کہاں گیا کوئی چھوٹ گیا اب مکہ میں خاموشی چھا گئی نارمل حالات ہو گئے حضرت وہیں قیام پذیر ہے مکہ کے اندر اب دیکھا کہ لوگ ایمان کے لیے جا رہے ہیں حضرت ابو سفیان کا ایمان بھی قبول فلاں کا بھی قبول فلاں کا بھی قبول تو وہ جو سولہ سترہ بھاگ رہے تھے انہوں نے سوچا چلو ہم بھی چلے جائیں شاید کے پناہ مل جائے وطن کو چھوڑنا کون پسند کرے گا اکرما ابو جہن کا بیٹا وہ بھاگا جا رہا تھا یمن اور جدہ کنارے پر پہنچ چکا تھا اور اس کی بیوی ایمان لے آئی اور بیوی نے حضرت سے یوں فرمایا کہ حضرت اگر آپ پناہ دیتے ہو تو میرے شوہر کو میں لے آؤں جس کو قتل کا غورن ہے اس کو حضرت پناہ دے رہے ہیں اور اس کی بیوی کو یوں کہہ رہے ہیں جس کو تو نے پناہ دی اس کو محمد نے پناہ دی جلیا وہ گئی اور جا کر کے جدہ وہاں کنارے سے پوٹ سے اکریما کو سمجھا کر لیا اکریما کہہ رہا ہے میرا قتل وارن ہے تو مجھے لے جا رہی ہے کام محمد جوت نہیں بولتا ہم مومن ہو کر کے ہمارے بات میں لوگوں کی کیا خیال ہے میں نے پنجاب کا ایک واقعہ کسی جگہ بیان میں کہا کہ ہمارا ایک مسلم پنجاب میں ایک گرودوار میں گیا اور وہاں جا کر اس کو کچھ وہاں کی تاریخ لینا تھا کچھ باتیں لینا تھا اندر سے تو وہ وہاں گیا تو سیڑھیاں چڑھنے سے قبل اپنے چپل کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگا کہ کوئی جگہ رکھی ہے میں چپل رکھ لوں وہاں اس لیے میں کوئی سکھ بھائی آ گیا اس نے کہا کیا تلاش کر رہا ہوں کہا تلاش کچھ نہیں چپل رکھنے ہیں مجھے تو سکھ جواب دے رہا ہے یہیں چھوڑ دو آپ کے چپل کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا آپ کی مسجدوں کی طرح نہیں ہے کہ لوگ چپل اٹھا لے جائیں میں اس واقعے سے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے باپ میں کیا لوگوں کا خیال ہے ہمارے باپ میں لوگوں کا تصور کیا ہے آپ سوچے تو سوچے اور یہ تصور کیوں قائم ہوا اس لیے کہ ہمارا اسلامی مزاج نہیں بنا ہم مزاج اسلام پر نہیں آئے ایمان تو ہے سرکاری دفتر میں آپ تعلقہ میں جاؤ گے مجھے مسلم میں لکھا ہے میرا نام مسلم میں لکھا ہے لیکن میں اللہ سے بھی تو پوچھوں کہ تیرے دفتر میں مسلمان ہوں کہ نہیں آیا تیرے وہاں میرا نام اسلام میں ہے یا نہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مجھے مسلمانوں میں لکھا ہے یا نہیں تو میری اور آپ کی اور امت مسلمہ کی جو اخلاق ہیں یہ اتنے بد سے بدتر بنتے جا رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر شریعت بھی بدنام ہو گئی دین بھی بدنام ہو گیا نبی بھی بدنام ہو گئے اللہ بھی بدنام ہو گیا تو اسلیما کو اچھا، پناہ ملی بیوی لے کر آئی حضرت کو دور سے اطلاع دی کہ میں شوہر کو لے کر آ رہی صحیح ترین روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے قریب جو صحابہ بیٹھے تھے ان سے فرمایا کہ اکریما آ رہے ہیں ان کو برا بلا نہ کہنا بلکہ ان کے سامنے ان کے باپ ابو جہل کی برائی بھی نہ کرنا اس لیے کہ باپ کی برائی پر بیٹے کو ٹھیس پہنچ ٹھیس نہ پہنچائی جائے اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے روایت میں ہے کہ جب اکریما آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر جو جملہ احساس فرمایا مرحبا یا اکریما اکرما مبارک ہو تمہارا آنا میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا کہ تم کب آؤ آپ انداز لگائیں کہ جس کو قتل کا غورن نکلا ہے حضرت اس کو کس انداز سے معاف فرما رہے تو اسی میں ہندا بھی ہے جو ابو سفیان کی بیوی ہے وہ بھی آ گئی اللہ اللہ کے عزیز نے اس کے ایمان کو بھی قبول کر لیا اس کو بھی کلمہ پڑھا دیا بہرحال کلمہ پڑھ لیا اس نے بلکہ اس سے روایتیں جو ہیں راویہ حدیث بنی روایت میں آتا ہے کہ ہندا کی ابو سفیان کی بیوی نے جا کر ابو صلی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارد اللہ میرا شوہر بہت فقیر ہے اور میرا خرچہ نہیں دیتا میرے بچوں کا خرچہ نہیں دیتا تو کیا چپکے سے میں اس کے مال سے لے سکتی ہوں تو حضرت نے فرمایا خود ہی ما یفی کی وہ ولدی کی حدیث کی راویہ ہندا ہے تو لے سکتی ہے لیکن اتنا مال جو تیرے لیے کافی ہو اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو اس سے زیادہ نہ لینا اسی سے تو علماء نے مسئلہ نکالا کہ شوہر بخیل ہے اور عورت کا حق کے واجب اگر ادا نہیں کر رہا ہے اور بچوں کا حق کے واجب اگر ادا نہیں کر رہا ہے تو بیوی چوری کر کے شوہر کے مال سے لے سکتی چپکے سے لینے کا مطلب یہ ہوا کہ چوری کر کے اس کے مال سے لے سکتی ہے اس لیے کہ حق کے واجب کو لینا ہے اس کے مال سے تو بہرحال اس روایت کی راویہ حضرت ہند آئے تو ہند آئی اور ایمان اس کو بھی مل گیا اب علماء ایک سوال کرتے ہیں کہ ہندا تو وہ عورت ہے جس نے مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مدینے میں بھی چین سے نہیں جینا کیا بدر میں بھی یہ آئی تھی اپنے شوہر ابو سفیان کے ساتھ عہد میں بھی یہ آئی تھی ابو سفیان کے ساتھ تو یہ تو بڑی بدینت اور بد اخلاق اور بہت زیادہ موزی اور تکلیف پہنچانے والی عورت تھی اس کو کیوں ایمان مل گیا ارے ہماری بھی یہی سوچ ہوتی ہے بہت سی مرتبہ یہ نالا ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ کیوں قبول کر لی اس کو ہدایت کیوں مل گئی نماز یہ کیسے مسجد میں آ کر یہ تو باہر ہی رہنا چاہیے تھا یہ تو شرابی ہونے کی حالت میں بننا یہ ہماری بھی کچھ سوچیں ہوتی ہے اس طرح کی تو علماء فرماتے ہیں کہ ہندا کے بعد میں یہ سوال آیا کہ کیوں ایمان دے دیا اس کو اس پر علماء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس نے عہد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر دشمنی میں چبایا تھا ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پیٹ میں حمزہ کے کلیجے کا کچھ نہ کچھ ٹکڑا تو گیا ہوگا رس تو گیا ہوگا بھلا جس کے پیٹ میں توحید والے حمزہ کے کلیجے کا ٹکڑا چلا جائے اللہ تعالیٰ اس عورت کو جہنم میں کیسے جانے دے گا اس لیے اس کو ایمان مل گیا جب حمزہ کے کلیجے کے ٹکڑے پر اللہ ایمان دے کر جہنم سے حفاظت کرتا ہے تو کیا خیال ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے اور جس کے دل میں قرآن عظیم ہے اور جس کے دل میں تلاوت قرآن ہے اور جس کے دل میں حلاوت قرآن ہے اللہ اس کو جہنم میں کیسے داخل کر سکتا یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا یہ کلام ہے قرآن کریم جو ہے وہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے بلا تعالی جل شانو قرآن والے کو حلاوت ایمان والے کو حلاوت قرآن والے کو کیسے جہنم میں جانے دے گا یہ بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرما دے بشرطے کہ ہمارے پاس حلاوت قرآن ہو لذت قرآن ہو اپنے رب سے پیار و محبت اور دلار ہو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم ایک عظیم المرتبت کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ جو ہے اس کو شروع فرمایا تو میں نے اس کی کچھ آیات تلاوت کی ان آیات میں جہاں سورہ بقرہ شروع ہوئی تو سورہ بقرہ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے بھی ہوتا ہے بھینس بھی ہوتا ہے بیل بھی ہوتا ہے سارے ہی معنی ہوتے ہیں مجھے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی ہمارے جو عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں میرٹھ سے ایک ایک مسلم اور ایک نان مسلم دونوں دوست تھے لیکن وہ زمانہ تعصب کا نہیں وہ زمانہ دشمنیوں کا نہیں تھا یہ دونوں کے دونوں چلے اور جا رہے تھے دہلی اور مسلمان جو ہیں وہ غیر مسلم بھائی کو دوست کو بار بار ایمان کی دعوت دیتا تھا بھائی کلمہ پلے کلمہ پلے کلمہ پلے آج بھی ہمارے پاس دعوت کا بہت بڑا میدان ہے لیکن افسوس کہ میں میرے گھر میں کام کرنے والے کو آج تک دعوت نہیں دے سکا کسی اور کو کہا دعوت دوں گا اس لیے کہ میرے گھر میں کام کرنے والی جو غیر مسلم ہے یا غیر مسلم مرد کام کر رہا ہے میں نے تو اپنا کھانا اچھا کھا لیا اور اس کو پانی ڈال کر کے ترکاری دے دی اس کے دل میں ہماری عظمت کہاں سے آ گئی ہم نے تو اس کو قدم قدم پہ رلایا ہے ہماری عظمت کہاں سے آ سکتی ہے ہم نے اس کو تین دن کی باتیں کری دی ہے اسلام کی عظمت کہاں سے آ سکتی ہے ہم نے اس کو بگڑا ہوا کھانا دیا ہے اسلام کی عظمت کہاں سے آ سکتی ہے میرے بھائیوں جہاں میں اپنے گھر میں کام کرنے والوں پر میرے اسلامی اخلاق پیش نہیں کر سکا وہاں غیروں پر کیا اخلاق میں پیش کر سکتا ہوں ورنہ بہت بڑا میدان ہے بہت بڑا میدان ہے جیسے ابھی جو فیصلہ آیا ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ رب کی مرضی تھی مرضی مولا تھا جو فیصلہ آیا یہ اور بات ہے کہ ساری باتیں تسلیم کرنے کے بعد جو خلاف میں فیصلہ دینا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک سپریم کورٹ ہوا کرتی ہے اس کا اپنا ایک فیصلہ ہوتا ہے ہم تسلیم کرتے اس فیصلے کو لیکن اس فیصلے میں ایک پروزیٹو پہلو جو میرے اور آپ کے لیے نکل رہا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سبق کا مسئلہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سپریم کورٹ یہ لکھ رہی ہے کیا لکھ رہی ہے کہ یہ پہلے سے مسجد تھی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی یہ خود سپریم کورٹ لکھ رہی ہے کہ یہ پہلے سے مسجد تھی اور مندر توڑ کر کے نہیں بنائی گئی تو آج تک جو لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا گیا اور برین واش کیا گیا ان کا اور ان ان بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ نہیں نہیں ہمارا مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی اب ہمارے لیے دعوت کا مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ تمہارا مندر توڑ کر کے مسجد نہیں بنی ہے ہماری مسجد پہلے سے تھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کچھ لوگ ہمیں اور آپ کو لڑانا چاہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے دعوت کا ہمارے پاس اگر ہم سمجھانا چاہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا عنوان مل سکتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لڑانے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ یا مندر کا اور پھر مسجد بنائی گئی ہماری تمہاری دونوں کی سپریم کورٹ ہے جو خود یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی مندر یہاں نہیں توڑا گیا ہے یہ پہلے سے مسجد تھی تو خام واہ کے لیے ان کی باتوں کو نہ سنو اور ہمیں آپس میں مل کر کے مل کر کے رہنا چاہیے تو بہرحال ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو غیر مسلم کو دعوت دینے کے لیے بہت بڑا میدان ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات جو ہے وہ اتنی جام تعلیم ہے تو اگر شاہ العزیز صاحب کے پاس وہ مسلم اور غیر مسلم وہ دونوں کے دونوں دہلی جا رہے تھے اپنے کام سے مسلم نے دعوت دی غیر مسلم کو کلمہ پر کلمہ پر کلمہ پر وہ کہنے لگا اچھا چلو میں کلمہ تو پڑھ لیتا ہوں مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن پہلے یہ تو بتا کہ اللہ بھی مسلمان ہے یا نہیں تو جس اللہ کی دعوت دے رہا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں تو مسلمان نے کہا کہ ہاں وہ اللہ مسلمان ہے کہا اچھا دلیل لا کہ وہ اللہ مسلمان اب اللہ کوئی خط ہو رہی لکھے گا کہ میں مسلمان ہوں میری یہ دلیل ہے کیسے کہا جائے کہ اللہ مسلمان ہے تو مسلمان نے کہا میں اتنا جانتا ہوں اللہ مسلمان ہے باقی دلیل تو ہم دہلی جا رہے ہیں وہاں ایک بہت بڑے بولی صاحب ہیں مولی عبدالعزیز ہم ان سے جا کر کے یہ مسئلہ پوچھیں گے دونوں حضرت کی خدمت میں پہنچے اور جا کر فرمایا کہ حضرت میں اس کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں یہ تیار بھی ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مسلمان ہے اس کی دلیل لا اب میں عام ہی ٹھہرا میرے پاس دلیل کہاں حضرت آپ اس کو کوئی دلیل بتا دے کہ اللہ مسلمان ہے اور یہ دلیل قرآن سے مانگ رہا ہے تو حضرت نے فوراً فرمایا لیکن جو دلیل حضرت نے پیش فرمائی وہ ہندوستان کے اعتبار سے اور جگہوں کے اعتبار سے یہ دلیل نہیں ہوگی حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا فض بہو بقرہ گائے ذبح کرو تو گائے ذبح کا مسئلہ مطلب تو مسلمان ہی دیتا ہے غیر مسلم نہیں دیتا معلوم ہوتا ہے اللہ مسلمان ہے تبھی تو اس نے ذبح کا حکم دیا جیسے یہ دلیل پیش کی حضرت نے کہ فوراً وہ ایمان کا کلمہ پل لیا اس نے اور کہا کہ اچھا میں مسلمان ہوتا ہوں جب قرآن میں یہ بات ہے تو اللہ کا مسلمان ہونا ثابت ہو گیا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور شاہ عبد العزیز صاحب کا حال دیکھیں فوراً مسلح بچھایا دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں جو کلمات آپ کے حالات میں لکھ کے ہوئے آپ نے دعا فرمائی رب کریم اس کے تو ایمان کا وقت آ چکا تھا تیرا کرم ہوا کہ تو نے عبد العزیز کو استعمال کر لیا اپنا کوئی کمال نہیں اپنا کوئی کمال آج میں اور آپ انا انا کی بیماری میں مرے جا رہے ہیں میں یہ میں کی بیماری اتنی خطرناک اتنی خطرناک ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو تباہ کر دیا میں نہ ہوتا تو نہ ہوتا میں نہ ہوتا تو صلح نہ ہوتی میں نہ ہوتا تو وہ اچھا نہ بنتا اسی لیے قرآن نے دائی کو جو کہا ہے دعوت دینے والے کو ہر مومن دائی ہے ہر مومن دائی ہے وہاں موسا علیہ السلام کو دعوت فرون کے لیے فرون کے پاس دعوت کے لیے جانے لگے تو اپنے بھائی کو مانگا ہارون آخر بھی حضری بآ کو پی امری اے اللہ میرے بھائی کو بھی میرے اس کام میں میرے ساتھ کر دے موسا کو مانگنا پڑا دعوت میں ہارون کو لے جانے کے لیے اور یہاں حال یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگنا نہیں پڑا فرمایا محبوب تیری پوری امت کو دائی بنا کر تیرے حوالے کر دیتا ہوں کل تم خیر خیروں معروف بل کر پوری امت دائی دائی کی صفات جو قرآن میں بیان فرمائی وہ انی من المسلم و انا من المسلم یہ نہیں کہا میں شان والا تج سے کوئی کام ہو جائے تو تو یوں کہنا جیسے اور مسلمان ہے میں بھی مسلمان میرا کوئی کمال نہیں ہے اگر کسی شرابی کو ہدایت ملی اور کسی زانی کو ہدایت ملی اور کسی بے نمازی کو ہدایت ملی حضرت جی معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی کو دعوت دو تو پہلے یہ بات سوچ لو کہ اور بھی تھی اللہ نے انتخاب تیرا کیا ہے پھر حضرت نے فرمایا اگر اس کے دل میں بات اتر جائے سنو اگر اس کے دل میں بات اتر جائے تو حضرت نے فرمایا کہ یوں سوچنا اللہ نے اتارا ہے میرا کمال ہے یہ اللہ نے کرم فرمایا اس پر یہ میرا کمال نہیں ہے تو وہاں میں من المسلمین یہی وجہ ہے کہ ایک رات کا واقعہ ہے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے اور صحابہ بہت تھکتے رات میں چلتے چلتے چلتے چلتے بہت بہت حضرت سے فرمایا حضرت آرام کر لیں آرام کر لیں رات سے حضرت نے فرمایا دیکھو آخری پہر چل رہا ہے رات کا اور آخری پہر کی نیند بھی بڑی میٹھی ہوتی ہے جس کو پوری رات نیند نہ آئی اس کو صبح نیند آ جاتی ہے پوری رات دانت کے درد میں گزارتا ہے صبح آنکھ لگ جاتی ہے تو آخری رات کی نیند بڑی میٹھی ہوتی ہے آنکھ لگ جائے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ بجن کی نماز کا مسئلہ ہو جائے تو حضرت بلال کہنے لگے حضرت فکر نہ فرمائے میں جگا دوں گا فجر کے لیے میں جگا دوں گا روایتوں میں ہے اس روایت کو لے التعریف کہا جاتا ہے حضرت بلال نے اوٹنی پر جو بیٹھنے کا سجاوا ہوتا ہے نا لکڑی کا اس کو اتارا اس کا سہارا لے کر بیٹھ گئے صبح صادق دیکھنے لگے جہاں صبح صادق ہوگا میں اٹھا دوں گا فجر کی نماز پڑھ لیں گے لیکن سارے تھکے تھے بلال بھی تو چل گئی آنکھ لگ گئی بلال یہاں تک کہ آفتاب کلو ہو گیا سورج نکلا ہے ابو بکر کی آنکھ کھلی کسی اور صحابی کی پھر کسی اور چوتھے نمبر پر عمر کی آنکھ اب عمر برداشت کیسے کرتے کہ فجر کی نماز سزا ہو گئی لیکن نبی کو اٹھایا نہیں جاتا اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہی اتر رہی تو عمر نے زور دو سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا حضرت کی آنکھ کھلی فرمایا کیا بات ہے سدا تو آفتاب شروع ہو گیا نماز حضرت نے فرمایا لال کرے کوئی حل نہیں چلو آگے آگے چل کر فجر پڑے گی آگے چلے اذان دی جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی علماء فرماتے ہیں کہ جس نبی کا دل بیدار رہتا ہے وہ آج رات سوتا رہ گیا اور آپ کا ہو گیا حکمت اس میں یہ تھی کہ اگر نبی کی کوئی نماز قضا نہ ہوتی تو امت کو قضا کے مسائل کا پتہ کیسے چلتا ہمیں قضا کے مسائل سکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں امام احمد الحمد الرحمۃ اللہ علیہ پہنچے ہم علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں سے منسلک افسوس آج کل جو علماء کے بغار کی بنیاد یہ ہے کہ ہم علماء اپنے علم پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور میرا علم مجھے غرور پر لے جاتا ہے تکبر پر لے جاتا ہے ہم علماء کو بھی چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو ہم اپنے بڑوں سے منسلک اپنے بڑوں سے وابستہ رہے بیت ہو نہ ہو ایک اور مسئلہ ہے لیکن اپنے بڑوں سے وابستہ رہیں ان سے منسلک رہیں حضرت گنگوئی اتنا بڑا عالم وقت ہو کر حاجی صاحب سے بیت ہو گیا کاتی نانوت بھی اتنا بڑا عالم دین ہو کر کے بیت ہو گیا اشرف علی تھانوی اتنا بڑا عالم ہو کر کے حاجی صاحب سے بیت ہو گیا حالانکہ حاجی صاحب کوئی عالم بھی نہیں لیکن ان سے بیت ہو گئے اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ ہمارا علم ہمیں غرور اور تکبر میں مبتلا کرے گا اور حاجی صاحب کی حاجی صاحب کی صحبت جو ہے وہ ہمیں پکڑ کے رکھے گی تو امام احمد حمبل باوجود کے اتنا بڑا امام ہے سید الطائفہ جنید بغدادی کی خدمت میں جا رہے بہت سارے سوالات کرتے تھے اس میں ایک سوال کیا مجھے بات سے بات یاد آ گئی سوال کیا فرمایا حضرت ایک سوال یہ ہے کہ انسان نماز میں غلطی کچھ بھی کرتا ہے تو تلافی سجدہ ایسا ہوتی ہے سجدہ کرو الحمد چھوڑا سجدہ کرو زم نے سورج چھوڑ دیا سجدہ کرو رکو میں تاخیر سجدہ کرو اتحیات چھوٹ گئی سجدہ کرو امام احمد فرماتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آتا یہ تو بھائی الحمدوں کی تلافی یہ تھی کہ دوسری رکعت سے دو مرتبہ پڑھاتے اشحیات کی تلافی یہ تھی کہ آخری قادے میں دو مرتبہ پڑا سے یہ تھی تلافی تو یہ سجدے کو کیا نسبت یہ تو ہر غلطی کی تلافی ایسا ساؤ ہر غلطی کی تلافی اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ جیسے بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ وہ انہیں بیماری کیوں نہ ہو وہ لال پیلی فکری دے دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ سردی ہو تو بھی یہی فلاں ہو تو بھی یہی فلاں ہو تو بھی یہی یہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کی سب کو دوائیاں دیتے رہتے تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہے کہ کچھ بھی غلطی ہوئی سستا کرو سستا کرو امام احمد فرماتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آتی یہ بات جنید بغدادی نے فرمایا احمد تم یہ بتاؤ غلطی کرواتا کون ہے فرمایا کیوں غلطی کرواتا ہے فرمایا وہ اس لیے غلطی کرواتا ہے کہ میں تو اللہ کی بات کو نہ سن کے نہ مان کر سجدے کو چھوڑ کر راندے درگاہ ہوا مردود بنا نکالا گیا تو میں تجھے کیوں جانے جنت کے اندر اس لیے میں بھی تیری نماز کو خراب کر کے تجھے بھی راندے درگاہ کروں گا اللہ سے دور کروں گا مردود بناؤں گا تجھے بھی تو اب اللہ نے کہا اچھا اے مردود ابلیس تو جس سجدے کو چھوڑ کر میرے دربار کا مردود بنا نکالا گیا میں اپنے اس بندے کو جس کو تو نکالنا چاہتا ہے میں اسی سجدے کے ذریعے سے اس کو مقرب بارگاہ بنا لیتا ہوں اپنے دربار کا مقرب بنا لیتا ہوں اس لیے غلطی کی تلافی سجدے سے کرائی کہ اے بندے تو سجدہ کر لے تجھے وہ شیطان مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے میں اسی سجدے سے تجھ کو قریب کر لیتا ہوں اسی لیے ان تقرب بندہ جو ہے وہ سستے میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ تینوں ائمہ مالک و احمد و شافعی یہ سد شکر کے قائل ہیں حنفیہ کے بعض علماء سد شکر کی جگہ پر دو رکعت کے قائل ہیں فرماتے ہیں کہ جہاں سلسلہ شکر کا بیان آیا وہاں دو رکعت پڑھنا مراد ہے لیکن حنفیہ کے بہت سارے علماء خود سلسلہ شکر کے بھی قائل ہیں ہم نے اپنے شیخ حضرت شیخ یونس صاحب سے حضرت جاوید کی روایت سے سنا کہ نفس سلسلہ شکر بھی اپنی جگہ جائز ہے اور فرمایا شامی نے اپنی جگہ پر فتح شام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سجدے شکر میں دو رکعت نہ پڑھ سکا اور صرف سجدہ کر لیا انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اللہ اس کے سجدے والی دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا تو بہرحال ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی بہت ساری چیزوں میں ضرورت ہے میری آپ کی زندگی حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کے بعد میں لکھا ہے کہ روزانہ رات میں بیٹھتے تھے اور بہت دیر تک اللہ کلام دلک کا شکر اللہ کلام اللہ کلام کے پڑھتے رہتے تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت کہ بہت دیر تک آپ پڑھتے رہتے ہیں اللہ کلحمد کا شکر فرمایا میں صبح سے رات تک کی اللہ کی نعمتوں کو گینتا ہوں اور ہر نعمت پر لک الحمد کا ہر نعمت پر اے اللہ صبح ہم نے مجھ کو استنجا کرایا پیٹ صاف ہوا لکل ہم دولت تو مجھے مسجد تک لے گیا لکل ہم دولت تو مجھے لے کر آیا گھر پہ لکل ہم و کش میں چائے کے لیے تیار ہوا تو تو نے مجھ کو چائے کا گھونس اور روٹی کا نوالا اور جب میں اتار رہا تھا تو تو نے سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں دیا تیرا بہت بڑا انعام ہے لقل حمد و شکر فرمایا دن کی ساری نعمتوں کو یاد کر کے میں رات میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں لقل حمد و شکر تیرا بہت حمد تیرا بہت بڑا شکر ابھی کچھ لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے تھے وہ اپنے والد صاحب کا بیماری کا تذکرہ کرنے لگے اور دعا کے مطابق مجھے کہنے لگے کلی کی بات ہے چل لگے میرے والد صاحب ایڈمٹ ہیں اور بہت زیادہ شدید بیمار ہے آکسیجن ہے تو میں نے ان سے ایک بات کہی میں نے کہا آکسیجن کا چارج ہاسپٹل لیتی ہے نا بھائی کہیں بھی جاؤ ہاسپٹل آکسیجن کا چارج لیتی ہے ایک گھنٹہ آکسیجن چلے گا کوئی ہاسپٹل پانچ سو لیتی ہے کوئی سات سو لیتی ہے کوئی ہزار روپے ایک گھنٹے کے لیتی لنگس کام نہیں کر رہے تو باہر سے اس کو ہوا دو آکسیجن دو تاکہ یہ جیئیں تو آکسیجن کا چارج تو میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ ایک گھنٹے کے ایک ہزار روپے چارج ہاسپٹل تم سے لے رہی ہے تمہارے والد صاحب کی عمر کتنی ہوئی چل رہی ہے بہتر سال میں نے کہا بہتر سال تک اللہ اس آکسیجن کو دیتا رہا اور اس پر ایک روپیہ بھی اس نے نہیں مانگا کبھی ہم نے شکر ادا کیا اس کا کبھی شکر ادا کیا بہتر سال تک ہم ابھی یہ ابھی آکسیجن سے ہم بیٹھے ہوئے اللہ کا آکسیجن چل رہا ہے اس کے سانس پر ہم جی رہے ہیں کبھی میں نے دو رکھا اور اگر اللہ آکسیجن کا پیسہ لینے پر آ جاتا اور یوں کہتا کہ میرے ایک گھنٹے کے پانچ روپے دو زیادہ نہیں ایک گھنٹے کے پانچ روپے دو تو میں کہتا ہوں کہ میرا گھر بت جاتا زمین بت جاتی میری ذات بت جاتی پھر بھی میں اللہ کے آکسیجن کا حق ادا نہیں کرتا اس وقت اللہ شریف نے کتنا بڑا انعام کیا آپ ہاسپٹلوں میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ رب کریم نے جو نعمتیں ہم کو دے رکھی ہے مردے فیل ہو گئے کتنی فیل ہو گئے اور اب بلڈ جو ہے اپنی جگہ پر کام نہیں کر رہا ہے صاف ستھرا نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میری جان کے خطرے ہیں اور مشین پہ مجھے سلایا جا رہا ہے اور اس سے صاف کیا جا رہا ہے اور جس کے گھنٹے کے پچیس سو روپے میرے پاس سے لیے جا رہے ہیں آپ انداز لگائیں کہ بہتر سال تک میرے رب نے میری کتنی کو صحیح سالم رکھا اور وہ بلا کسی محنت کے اندر ہی اندر میرے خون کو صاف کرتی رہی پھوٹی قسمت میری کہ میں نے دو رکعت شکر کی بھی نہیں دو رکعت شکر کی ہم سے نہیں ہوتی کہ بہت سارے بڑے برے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمریں پوری ہو رہی ہے لیکن زندگی میں دو رکعت میرے بھائیوں ہمارے بزرگوں کا حال یہ رہا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے حالات سے لکھتا ہے کہ روزانہ دو رکعت نہیں دسیوں رکعت شکر کی پڑھتے تھے اور اخیر میں یہ فرماتے تھے اے اللہ یہ شکر کی توفیق بھی تو نے ہی دی اس کا بدلہ کیسے ادا کروں گا اس کا بدلہ کیسے ادا یہ شکر کی توفیق بھی تو تو نے ہی دی یہ قوت بھی تو تو نے ہی دی شاہد اللہ شان نے قرآن کریم کو بقرہ کو جب شروع فرمایا تو اس کے شروع میں بس میں ایک دو بات عرض کر دوں شروع میں اللہ نے تین جماعت کو بیان فرمایا الاسلام مین ذالک الکتاب سے لے کر الائی کا اللہ حدم و الائی کا حم المفلحون سب ایک جماعت ان الدین کفر علیہ سے لے کر دو آیتوں میں دوسری جماعت بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا یہاں سے لے کر بہت دور تک ایک تیسری جماعت ان تینوں جماعتوں کا خلاصہ اللہ نے انسانوں کو تین جماعتوں میں تقسیم فرمایا لیکن خوب یاد رکھو اللہ نے جو تین حصوں میں تقسیم کیا وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں کہ یہ کالا ہے یہ گورا ہے اس لیے علاقائیت کی بنیاد پر نہیں کہ یہ ہمارے علاقے کا یہ اس علاقے کا یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ صورتی ہے یہ فلاں جگہ کا ہے اس کے اوپر تقسیم نہیں کیا نہ علاقائیت پر اس لیے کہ یہ کوئی تقسیم کی چیز ہی نہیں ہے رنگ و نسل پر کوئی تقسیم کی چیز ہی نہیں ہے یہ کوئی تقسیم کی چیز نہیں امیری اور غریبی پر تقسیم نہیں فرمایا کہ یہ امیر ہے تو مقرب ہے یہ غریب ہے تو دور ہے کس بنیاد پر تقسیم کیا اللہ کو ماننے اور نہ ماننے کی بنیاد پر تقسیم فرمایا پہلی جماعت ذکر فرمائی مدلمستقی الدین یؤمنون بالغیب مستقی لوگ جو ایمان لائے بن دیکھے نماز قائم کرتے ہیں وہ یقین و نقصلا وہی اُسونکا و علمارز نہ ہوں یون فقول اور جو ہے بلدین معاون ضلع پہلی کتابوں پر بھی ایمان اس قرآن مقدس پر بھی ایمان اس کے بعد میں فرمایا علاء کا اللہ عدم رب یہی لوگ ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں دوسری جماعت اللہ کے نہ ماننے والے باغی ان الدین کفر و سوا کفر کا محل لگ چکا ہے اور جب کفر کا محل لگ چکا ہے کوئی تبلیغ کوئی دین کی بات اثر نہیں کرتی فرمایا پیغمبر سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ یہ جہان اور تیسری بات پبین انا میں اقول و بلّہ جو ظاہر میں محمد ہم آپ کے ہیں آپ کے ہیں ہم آپ کے ہیں لیکن اندر میں جو ہیں وہ نفاق ہے جو ہے کفر ہے شرک کا اندر سے بھرا ہوا ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے یہ تیسری جماعت کو ذکر فرمایا ان تینوں جماعتوں کو ذکر کر کے اللہ اس قرآن کے پڑھنے والوں کو یوں کہہ رہا ہے میرے بندو میں شروع ہی قرآن میں تم کو کہہ رہا ہوں تم پہلی جماعت میں سے بننا پچھلی دو جماعتوں میں سے نہ بننا کفر والوں میں سے نہ بننا مناسب والوں میں سے نہ بننا آج ہمارا مزاج کچھ اسی طرح کا ہو گیا ہے کہ ہم ہم جو ہیں ظاہر میں کچھ ہیں اور اندر کا ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے اللہ کرے کہ میرا دل بھی سدھر جائے میرا جسم بھی سدھر جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بنے امام غزالی نے اپنے ایک مریض کو ایک خط لکھا جو چھپا ہوا ہے فرمایا قبر کے سوالات اپنی جگہ لیکن جب تمہارا جنازہ چلتا ہے جب جنازہ چلتا ہے تو اس موقع پر فرمایا تمہاری روح سے چند سوالات ہوتے ہیں یہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ چند سوالات ہوتے ہیں اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے یبن آدم انت تزین تلناس بلا تزینونی اور انسان تو ساری زندگی دنیا والوں کو دکھانے کے لیے خوبصورت بن کر پھرتا رہا لیکن میرے لیے کبھی تو مزین نہیں ہوا کبھی تو میرے لیے تیار نہیں ہوا اور مولانا ادریس صاحب کاندلوی نے سہیلی کے حوالے سے ایک بات ایک روایت نقل کی کہ وہاں بھی اتنے منبع فرماتے ہیں جو میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی نقل کیا تھا کہ جب میری روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو جو کرامن کاتبین ہمارے فرشتے ہیں وہ مجھ کو اور آپ کو یوں کہتے ہیں جزاک اللہ اللہ تجھے جزائے خیر دے تیری وجہ سے مجھے نماز میں جانا ہوا مسجد میں جانا ہوا خیر کی مجلس میں جانا ہوا اس لیے کہ تو اچھی مجلسوں میں جاتا تھا اور مجھے مکلب بنایا تھا تمہارے ہمارے اعمال کو لکھنے کا تو تیری وجہ سے اچھی مجلسوں میں جانا نصیب ہوا تو فکر نہ کر اطمینان سے تو جا میں قیامت میں تیری گواہی دوں گا تیرا ہاتھ پکڑ کے میں تجھے جنت میں لے جاؤں اور جب برا انسان ہوتا ہے تو یہ فرشتے موت کے موقع پر مجھے اور آپ کو کہیں گے اور نالائق تیری وجہ سے مجھے شراب خانوں میں جانا ہوا پر جانا ہوا گندی جگہوں پر جانا ہوا بری جگہوں پر جانا ہوا اور بے حیائی کی جگہوں پر جانا ہوا اور نالائیں ہم تو نہیں چاہتے تھے لیکن تیری وجہ سے ہمیں جانا ہوا نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑا اب تو جا رہا ہے تیرے لیے مرنا برا ہو ہم تیرے خلاف قیامت میں گواہی دیں گے یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جہنم میں لے جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روح اپنے دل کو سجانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری زندگیاں گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی کریم رحمت